یا یا کا کنکشا کی تصدیق کرتے ہوئے حضرت مولانا نے ارشاد فرمایا کرنا اور انسان بنانے کا مختصر طور پر چاہتا ہوں اور ایک کے کرنے کے قانونی آئے کرنا جو کہ آپ روزانہ کم از کم سرائے کے بعد رات میں ایک نزدیک کا حق رکھتے ہیں اس کے متعلق آپ کی خدمت کیا کرتے ہیں آپ پورا شریف میں بار بار کرتے ہیں انڈیا بنا رکھتے ہیں وہ انڈیا کرنا ہمارے مزید انسان کی زندگی جو ہے سب دو چیزوں کی عبادت ہے ایک یہ انسان خدا کی بات کو کس طور پر پہچانے اور اپنی بات کی مارفت کس طور پر حاصل کرے اور خدا کے خصوص اللہ خبر پتا مارفت حاصل کر کے اپنے لفظ کو پہچان کر کس طور پر خدا کے خصوص کے آسان کے مطابق زندگی گزارے اور اس طور پر اللہ خدا حال سے عالم میں بھی فائدہ اٹھائے اور موت کے بعد بھی خدا کی ذات حال سے انعامات کی سداوار بنے یعنی جو دنیا میں اس کی بن جائے اور موت کے بعد کی زندگی کی بن جائے یعنی انسان کا مسئلہ اتنا لمبا چورا نہیں ہے معمولی مسئلہ ہے اس لحاظ سے کہ انسان کو زیادہ دور جانا نہیں پڑتا اگر انہوں سے پہلا کتاب پر بن کر بنا جائے اور نیچے آئے تو اپنی ترقی پر اپنی جبکی پر اپنی اپنے پر اپنی پر اپنے حق پر اپنی ناراض پر اپنے احتیاط بتا کر جم جائے یعنی انسان کا دائرہ عمل جو ہے وہ صرف انسان اپنی میں اور دے کو خدا کی دانت تک چلا جاتا ہے بس ان دو چیزوں کے اندر انسان کا بناؤ ہے خدا کو پہچانے اپنے کو پہچانے انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کی سڑک سڑک جایا سکتا ہے اس کی کچھ وہ دوست جو ہے وہ دوسرے دباؤ میں دوسرے دائرے میں دوسری چیزوں میں منتقل ہو جاتی ہے جس بنا پر انسان اس دنیا میں بگاڑ کے وقت پر آ جاتا ہے خود گزرتا ہے تو جب انسان گزرا سکتا ہے تو پورا عالم گزر جاتا ہے کیونکہ انسان کے لیے عالم پیدا کیا گیا اگر اسلام اگر انسان اسلام کے وقت پر ہوگا تو پورا عالم سوار کے روپ پر ہوگا اور اگر انسان بگڑے گا تو پورا عالم گزر کر سکے گا بس اب دیکھنے کو ہے کہ انسان بنتا کیسے ہے اور اس کو بناؤ کی بنیادیں کیا ہے اور اس کے بگاڑ کی بنیادیں کیا ہے اگر وہ اپنے بناؤ کی بنیادیں پر اپنی زندگی کو اٹھائے گا تو وہ بنتا چلا جائے گا اور اگر اپنے بگاڑ کو اس پر آئے گا تو خود بھی بگڑتا چلا جائے گا اور پورے عالم کو بگاڑتا چلا جائے گا اس کے لیے دوستوں میں نے تو آپ کے سامنے آیا ہے کہیں نہ کہیں پوجا کرا دنوں میں کیا اللہ تعالیٰ ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں ایک چیز کو بیان فرمایا ہے جو کہ انسان کی حقیقت انسان کی تنوی اور انسان کی حاجات اور خدم کے خصوص کی اس کے سفا کی صورتوں کو باتیں کرتے ہیں لوگ تو اگر ہم سوچیں اور منٹ کے لیے غور کریں تو ہمیں ان کے بعد کھلے سوچ کو دکھائی دے جائے گی معلوم ہو جائے گی واضح ہو جائے گی کہ انسان اپنے ہر حال میں ہر حالت کی محتاج ہے تو ضروریات کا مجبورہ ہے اس کی ضروریات جو امتحان ہے اس کی احتیاطیں جو ہے لاگ کرنا ہی ہے اور ایک قدم آگے تک کے دیکھیے تو آپ کو اس چیز کی بات کو معلوم ہو جائے گی کہ انسان کتنا ناسک ہے کہ انسان اپنی خصوصیات کو بھی نہیں جانتا اپنی ضرورت کو بھی نہیں جانتا اسے معلوم نہیں کہ ایک دل کے بعد کیا کیا حصہ اپنی کام ہے ہو ہے میں جہاں سے تاہد نکلی اور تاہد نکلتے ہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ مجھے کوئی آپ کا پیش آ جائے اس حادثے کے تیز آنے منٹ پہلے تک میں نہیں جانتا تھا کہ اس حادثے کی ضروریات کیا ہوئی ہندسا کے طور پر انسان اتنا بے علم ہے اتنا چھوٹا نظر ہے کوئی معلوم نہیں کہ ایک سب کے ساتھ میری کیا لیکن یاد کازیوں کا ایسا مجموعہ ہے کہ انسان اپنے وجود میں خدا کا ہوتا ہے اپنے ساتھ رہنے میں خدا کتاب کا ہوتا اپنے ساتھ کو لینے میں خدا کتاب کا ہوتا ہے سانس کے لینے میں خدا کا محتاج صحت میں خدا کا محتاج پانی کے پینے میں خدا کا محتاج پانی میں خدا کا محتاج کھانے میں خدا کا محتاج کھانے کی چیزوں میں خدا کا محتاج کھانے کے حرم ہونے میں خدا کا محتاج کھانے کے سے فائدہ حاصل کرنے میں خدا کا محتاج رداری چیزوں سے کے بننے میں خدا کا محتاج یا یعنی سب سے بڑے سب اس کی ضروریات ہے اس باہر کے اندر ہے اس واپسی کے اندر ہے یہ گویا میں اپنی احتیاط اپنی احتیاط میں اور اپنی ضرورتوں میں اس طور پر اٹا ہوا ہے اس طور پر نکا ہوا ہے کہ اگر انسان کہیں چاہتے ہیں جو حقیقت کے لحاظ سے اس کا نام یہ یاد ہے اور اس کا نام ہی ضرورت ہے یہ ضرورت سے پڑتا ہو نہیں سکتا ہے اور ضروریات کا دائرہ اس کا اتنا وسیع ہے کہ جو نسل اس کی پیدائش سے لے کر موت سب کے بنانے تک کے لیے ہے بلکہ اس کی ضروریات موت کے آگے آردنی تک ہے ہم موت کو ضروریات کا ہاتھ نہ سمجھتے ہیں حقیقت کے لحاظ سے موت جو ہے ایک ہاتھاف ہے وہ جب سنتا ہے تو وہ ضروریات جو کہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں لیکن ان ضروریات کے بتانے کے لیے دکھانے کے لیے اللہ تبارک رہے ہیں ہر زمانے میں ان علیہ علی سلام کو بھیجا اور ان علیہ علی سلام آپ انسانوں کو یہی بتاتے رہے کہ اے انسانوں دیکھو موت کو زندگی کا موت جو ہے ایک نئی زندگی کا دروازہ ہے جو کہ نہ تو قبر میں جا کر ختم ہوتا ہے نہ ہٹر میں جا کر ختم ہوتا ہے نہ سراغ پر ختم ہوتا ہے سر آباد پر اور زندگی کا تسلسل ہے جو چلا جاتا ہے نہ صورت میں کبھی بھرکت کی صورت میں کبھی شراب شراب کی صورت میں اور کبھی اگر آباد کی جو بھی بن کر ہے وہ اگر خیر کے روپ سے گزری ہو تو جنت جنت انتہا ہوتی ہے اور اگر خراب کے روپ سے گزری ہو تو جنم ہوتی ہے یہ انسان ایک آگے جو ہے ایک راہ آ رہی ہے موت ضروریات کے ساتھ کا نام نہیں بلکہ موت کے سب سے ضروریات کی ایک نئی راہ ہے کا ایک نیا دروازہ کھلتا ہے یہاں ہم دھوپ کے لیے پیاز کے لیے کپڑوں کے لیے واپس دن محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری باہر کی ضروریات پوری ہو رہے رات سے لے کر دن تک صبح سے لے کر ہے اور اس کے اندر کی عالت آ جائے گی لیکن کیا شدت کی بنا پر ابھرتے ہوئے پانی کو پیئیں گے تو وہ پانی انتر کے راستے سے ان کے باقی باقی انتر وغیرہ کو لے کر ان کے راستے سے نکل جائے گا لیکن پانی کتنی پیاس جتنی شدت ہوگی تو پانی کے پینے پر وہ پیچھے جھوٹ ہے اور قرآن کہتا ہے کہ جہنم میں تو کچھ فائنل دیا جائے گا اور اس میں نہ جو ہے کہ وہ اس ہے کہ کی ہے لیکن دھوپ ہوگی دھوپ سے ختم کرنے کے لیے کھائیں گے لیکن اسے کھائیں گے تو تعداد نہیں پائیں گے تو میں سوچ کر رہا تھا اس کے بہت پیسہ کی ضروریات ہے کھانے کی بھی ضرورت ہے پینے کی بھی ضرورت ہے لکڑ کی بھی ضرورت ہے اور اس سے چڑھ کر وہ ضرورتیں ہیں جسے ہم کامیاب کی ضرورت ہے سے ہیں روح کی ضرورت ہیں دل کی تقسیم ہیں اور وہ جنگل کی جتنی بھی نعمتیں ہیں کس تقسیم کس تقسیم کا سامان ہے وہ جو دونوں ضروریات ہیں لیکن تمام ضرورتوں کے ضرورتوں سے پورا کرنے کے لیے انتظار السلام جب آتے ہیں تو وہ ہمیں صرف اسی کسی چیز نہیں بتاتے کہ تم جو ہے وہ اتنا حاوی ہوتا ہے وہ اتنا مزید ہوتا ضروریات پوری ہو جاتی ہے موت سب کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور لوگ سب کی ضرورت جو ہے بتا کر کیا ضرور ضرورت دوستوں موت بڑی جو ہے انسان کی زندگی کی بلکہ انسان کی جتنی بھی زندگیاں ہیں عالم یا بہت والی زندگی ہو یا اس عالم کی اس دنیا میں جو زندگی جانے میں ناخوس کی زندگی ہو وقت کی زندگی ہو ادب کی زندگی ہو جاوت واس کی زندگی ہو جس میں سب کے تحریک گھر یہ کا وقت ہے اگر موت کے وقت میں ہم نے عالم میں موت کے موت کو بنا دیا ہو اور موت ہماری بن گئی ہو اور موت کے بننے سے میری بات یہ کہ موت ہماری ایسی حالت میں آئے کہ ہم ایمان کے سبا کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں تو اگر اس آباد تک ہمارے لیے راحتوں کے سے ہو جائیں گے اور اگر لوگ کی گھڑی ہم کو پر آ گئی کہ ہم اس دنیا سے گئے اور اللہ نہ کرے ایمان ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا تو اگر اس آباد تک کے لیے ہمارے لیے مسائل مصیبتیں اور خرابوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور ایسا فیصلہ ہوگا کہ جس فیصلے کے ساتھ اس کے سمجھنے یا بننے کی یا اس کی تبدیلی کی زیادہ نہیں ہو سکے گی روپ ہمارے لیے ابن آباد کے ساتھ دینے والی ہے اسی لیے غالب قرآن کریم نے حضرت یا ابراہیم کی زبان سے ان کے بیٹوں کو چھوٹے کو نصیحت کرتے بھی کہا تھا سن رہی کام سے سکو اور اس کو بھی کتاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ اے انسان والو جائے جو ہم لدین آیا حق اتنا اچھا تم تم بات بلا تم سلا تم سننا اللہ ضرور ایس مانو ایس ایمان مانو اللہ سے ڈرو جو تم کے ڈرنے کا حق ہے اور نہ مرو مگر ایسی حالت تم اسلام والے ہو دین والے ہو ایمان والے ہو یعنی تم ایسی زندگی گزارو کہ لوگ اس وقت کی آئے تمہیں ایمان کی حالت میں پائے تمہیں یقین کی حالت میں پائے تمہیں اسلام کی حالت میں پائے تمہاری کوئی گھڑی تمہارا کوئی بخشا تمہارا کوئی جانتا ہے اپنا گزرے جو خدا کے غفلت کی حالت میں ہو ایمان کے غفلت کی حالت میں ہو موت آئے تو تم اس خوشی سے زندگی کو دے رہے ہو کہ آج یہ موت جو ہے یہ موت نہیں بلکہ مجھے خدا سے دلانے کا ایک طریقہ ہے میں اس دنیا سے نکلوں گا میں ایسا کہوں گا کہ یہ موت جو ہے مجھے خدا سے دلا دے گی موت میری کی راہ ہے میں سے کہا کروں اپنے دوستوں سے کہ دوستوں غلط الموت کا تمہیں ممنون ہونا چاہیے اگر غلط نہ ہوتے تو تم خدا سے جا کر کیسے دیکھ لیتے اور خدا کا ویچار کیسے کرتے جنت تمہیں کیسے ملتی اور جنت کی نمتی کیسے ملتی موت جو ہے وہ ڈر کی چیز نہیں لیکن موت اس کے لیے ڈر کی چیز نہیں جس نے جہاں موت کے لیے کچھ تیاری کر دی اور اس سے موت مصیبت کا طریقہ ہے ورنہ کرنے والوں نے جہاں تک کہا بلا تو تکلیف نیتا نہیں ہے سب میں ساتھی کی کم نہیں ہے کسی سے ملنے کی ہے امیدیں کسی سے چھپنے کا غم نہیں ہے اگر کسی سے ملنے کی امید ہو تو پورا ان کو دیکھا اور ان سے ملنے کا شوق ہو تو بہت بہت نہیں رہتی وہ خیال نظر آتا ہے جہاں کے چین چین اور مسرت مسرت اور اللہ کی اکایا اور اللہ کے انعامات کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے تو کر رہا تھا کہ موت کے وقت کی بھی ضرورتیں ہیں اور موت کے وقت کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ میں وہاں آج میں سمجھ کر رہا تھا آرام آ کر اس دنیا میں ہمیں جو طریقہ بتاتے ہیں جس طریقے سے سب چل کر ہماری اس دنیا کی بھی زندگی بن جائے موت کا وقت بھی بن جائے جائے ووٹ کے ساتھ جتنے مراحل آتے ہیں وہ سب کے سب بن جائے اب دوستوں یہ زندگی بنا کے کرتی ہیں یہ زندگی بنانے والی ذات کو انسان کی زندگی کا بات اگر ووٹ کریں تو موٹے موٹے انسان کی زندگی کے کچھ مراحل آپ کو دکھائی دیں گے اور کچھ انسان کی زندگی کے مرحلے ہیں یا ہیں جو کہ مختلف اور بات انسان بتائیں گے ہم آرم رہا سفال میں رہا کے بعد جب ہم ماں کے پیٹ میں آئے وہ بھی ایک زندگی کا زمانہ تھا اور ماں کے پیٹ سے لے کر بہت تک پیدائش سے لے کر بہت تک وقت یہ تیسرا زمانہ ہے اس کے بعد کا بنانا ہے یہ چوتھا بنانا چاہنی ہے پھر اثر ہے جو پانچواں ہے پھر شراغ چھٹا چاہنی چاہیے اور اس کے بعد آگے ہے یا تو جنت اگر آباد کی یا جہنم اگر آباد کی یہ ساتھ کی اور اگر آپ دیکھیے تو ان سات کی جو ضرورت ہوتی ہے جس علاقے میں جو ضرورت ہوتی ہے وہاں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو ذرائیں ذرائع کر آئیں گے ان ذرائع پر محنت کر کے وہاں سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا میں بہت ہی سیاسی مثال ہوں بچے بھی سمجھ لوں دوست تو دیکھ کے مثال کے طور پر میں پشاور میں تھا پشاور میں مجھے کھانے کی چیزوں کی ضرورت ہوتی تو میں پشاور کی منڈی میں جا کر وہاں سے پودا خراب خریدتا تو وہاں سے اپنی ضرورت کو پورا کرتا اب میں کراچی میں آ گیا اور اگر کراچی میں پہنچنے کے بعد میں سوچتا ہوں کہ مجھے سبزی کی یا گوشت کی ضرورت ہے تو وہ میں اشارت کی منڈی سے یا بازار سے ہوں تو وہاں سے میں منگاؤں تو آپ سب کہیں گے کہ یہ انتہائی سستے کے سب کو حکمت ہے جہاں گوشت ملتا ہے سرکاری ملتی ہے سب کی ہے جہاں سے دائرے میں کے ان چیزوں کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہاں سے منگانا چاہتا ہے مہنگی بھی پڑھیں گی تو مشکل بھی پڑے گی تو میرے اس کتاب دینے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جس دائرے میں جس محل پر جس مقام پر انسان ہوتا ہے جن براہ سے انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں ان براہ تک پہنچ کر اپنی ضرورت کو پورا کیا کرتا ہے دوستوں اب اگر آپ دیکھیں انسان کی ضرورت ہے جو ہے وہ ایک دائرے میں یا ایک مقام یا ایک محل یا ایک زمانے میں منحصر نہیں بلکہ ارواح سے لے اب ابد آباد کے زمانے تک پھیلی ہوئی ہے عالم ارواح جاتا رہا ہم ماں کے پیش میں بھی پیدا ہو گئے جہاں آ گئے ماں کے قتل کا زمانہ بھی ختم ہو گیا اب ہم دنیا میں ہیں لیکن اس دنیا یعنی اس موت تک کا وقت جہاں کی ضروریات اور پھر قبر کی ضروریات پھر حسر کی ضروریات اور پھر شراب کی ضروریات اور پھر قبر آباد کی ضروریات یہ پانچ محل ہیں پانچ مقام ہیں اور پانچ جیسے تمام ہیں ایسے پانچوں مکان بھی ہیں زمان و مکان کے لحاظ سے مختلف دائرے ہیں اور ہر دائرے میں اگر ہم سوچیں اور ایک لہجہ کے لیے فکر کریں تو ایک مومن کی حیثیت سے ہم بے تسلط یوں کہہ دیں گے اور یقین کے ساتھ یوں کہہ دیں گے کہ ایک ہی بات ہے جو کہ ہماری جہاں کی زندگی سے لے کر موت موت کے ساتھ کی زندگی سبر اچھے سراج اور ادب آباد تک کے زمانے کو اپنے دائرے اختیار میں لیے ہوئے ہیں اور وہ ایک بات ہے بات ہیں جہاں ہم اپنی ضروریات کسی جگہ سے پوری کر سکتے ہیں لیکن وہ سبق کی ضرورت ہم کہاں سے پوری کریں گے قبر کا جمانہ یہ دنیا خدا کے عمل میں خدا کے اختیار میں وہ سبق خدا کے اختیار میں ہے کی زندگی خدا کے اختیار میں ہے فصل کی زندگی خدا سے اختیار میں ہے اور پیرا کی زندگی خدا سے اختیار میں ہے اگر آزاد کی زندگی شہر والی خدا کے اختیار میں ہے کہ تمام زندگیوں کے بنانے والی ذات ہے بچیری اللہ کی ذات ہے اگر ہم کہاں کسی سے اپنا رابطہ کام کریں اور زیادہ ذرائع ایسے ہم حاصل کر لیں جسے ہم اپنے خیال کے مطابق جس سے ہماری حقیقت سے ہمارا اپنا نظام یہ ہے کہ انسان کی زندگی بغیر خدا سے بغیر خدا سے بنائے ہر چیز نہیں بنا سکتی اگر پوری مخلوق اس کے ہاتھ میں بھی آ جائے تو اس کی زندگی نہیں بنے گی جب تک خدا کا پہلا نہیں بنا دیا جہاں کی زندگی کا یہ حال ہے لیکن وہ زندگیاں جو کہ اس دنیا میں نہیں ہے اور اگر بات ہے جو کہ تمام دوائی تمام تمام مکان تمام سامان سر بازی ہے اور اس کے بارے میں اختیار سے میں یہ بنانا ہے وہ بات جو برسنس کی بھی تھا درخت کا زمانہ بھی اس کے اختیار میں ہے اور اگر عدالت کے جتنے بھی زمانے آنے والے ہیں وہ جتنے مکان آنے والے ہیں اس کے اختیار میں ہیں اگر وہ اس بات کے ساتھ ہمارا صحیح رابطہ قائم ہو جائے تعلق قائم ہو جائے یعنی اگر ہم خدا والے بن جائیں تو خدا ہم سے راضی ہو جائے تو ہم خدا سے راضی ہو جائیں تو ہماری زندگی خدا سے آسان خالی بن جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب خدا ہم سے راضی ہو جائے گا تو پھر جتنے ہمارے اگلے میں ہیں لوگ سب کا مرحلہ قبر کا مرحلہ حلقت کا مرحلہ فراس کا مرحلہ بھلا گرد کا مرحلہ یہ تمام زندگی کے جتنے بھی پیز آنے والے ہیں اور آنے والے ہیں یہ سب سب کامیاب ہو جائیں گے اور تمام مسئلہ جو ہے جن فراہم اور آپ ایک نقطے پر مت ہو گیا ایک جگہ پر آ گیا یعنی اگر ہم نے اپنی زندگی بنانی ہے تو ہر ایک دوڑ در ہر ایک سے تیس در ہر ایک سے سب گر ہر ایک سے چھ گھر ایک انٹر سے ہو جائے تو وہ سب خطرے سب سیدھا ایک خدا سے بن جائیں سے خدا سے بن جائیں گے ہندا حکام اللہ اللہ اللہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس سے ہو جاتے ہیں اگر ہم اپنے خدا سے ہو جائیں تو ہمارا خدا یہاں کا بھی خدا ہے اور وہ صرف یہاں کا خدا نہیں ہے وہ وہاں کا بھی خدا ہے وہ حدت کا بھی خدا ہے وہ حسب کا بھی خدا ہے وہ سراغ کا بھی خدا ہے وہ جنت کا بھی خدا ہے وہ رب العالمین ہے وہ رب العالمین سے ہے جب رابطہ سات ہو جاتا ہے تو تمام عالموں کی زندگی بن جایا کرتی ہے تمام زندگی سورج ہو جایا کرتی ہیں اس لیے خدا ان پورا دور ہمیں گراہ بتاؤ آپ نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ نہ اسے دیکھو نہ اسے دیکھو مختصر کی بات لا اللہ اللہ اے خدا کو اپناؤ اے خدا کو سمجھاؤ ایک اس کے یقین کو اپنے اندر پیدا کر لو ایک اس کی محبت کو اپنے دل کے اندر سمو لو ایک اس کی شکت کو اپنے اندر پیدا کر لو اس کے تقوا کو اپنی زندگی کے اندر لے لو تم اس والے بن جاؤ خدا تمہارا ہو جائے گا جب اس کا خدا ہو جاتا ہے پوری مشہور پشی ہو جایا کرتی ہے یہاں بھی ہو جاتی ہے اور موت کے بھی ہو جاتی ہے تمام نعمتیں اس کے سبب کرا کر گرا کرتی ہیں جو خدا کا ہو جایا کرتا ہے اور خدا سے ہونے کا طریقہ کیا ہے وہ خدا سے ملنے کا طریقہ کیا ہے وہ اللہ بتا تعالیٰ نے ان دو سب فکروں میں بتا دیا کہ یا کرنا ہوگا بہت جا سکتی زندگی بنتی ہے اب تیز ہم نہ ہی کرتے ہیں اسمارے پسندیدہ اے ہمارے رب ہم تیڑھے ہی عبادت کرتے ہیں ہم تھوڑی ہی بندگی کرتے ہیں ہم تیرے ہی آگے کرتے ہیں ہم تیرے ہی کہنے کے مطابق اپنی زندگی کے جس میں جسم کو بناتے ہیں اپنی صاحب نفس کو مٹاتے ہیں وہ تیری صاحب کو اپنی صحت پر غالب کرتے ہیں ہم کو نہیں چاہیں گے جو ہمارا لفظ چاہے گا ہم ہم کیا چاہیں گے جو پریم سات چاہے ہم اپنے سے سب چکے ہم تیرے ہو چکے میں مومی کو ہے جو اپنی ذات کو بھی سب تک خدا کا ہو جاتا ہے جب باؤنی ہوتا ہے انہیں کا ساتھ والا نہیں ہوتا وہ خدا کی چاہتوں پر اپنی چاہت کو کوردان کیا سکتا ہے وہ اپنی چاہت کے مطابق زندگی نہیں اتارا سکتا وہ زندگی تو نام ہی سیکھتا ہے آج کی چیز آج کی چیز سکھو بندو دانا سے سی سدستان آرسی کیا ہے عبادت کیا ہے خدا کی زندگی کیا ہے اپنے دل کو دنیا کے حوالے میں دینا اور پھر حیران ہونا اور پھر خود سوچنا کہ میرے دنیا کا اس تقریب سے کیا نکالتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں میں زندگی کیسے گزاروں کیوں سے گزاروں کس رخ سے گزاروں میری صبح کیسے گزرے میری سانس کیسے میرا دل کیسے گزرے میری بات کیسے گزرے میں کو اپنی کیسے گزاروں میں اپنی عبادت سے کروں یعنی عبادت جو ہے وہ صرف مسجد کے اندر کر چند رقط نماز پڑھ لینے کا نام نہیں نماز جو ہے عبادات کا ناراض ہے اور انتہائی کی عبادت ہے لیکن نماز جب بنتی ہے تو پوری زندگی نماز کے روپ پر آ جاتی ہے جن کی نمازیں بن گئی تھی ان کے ان کے بادار مساجد سے اس پر آ چکے تھے اور ہماری جب نمازیں کی تھیں تو ہمارے مساجد کے مقصد جو ہے وہ بازاروں سے رخ کر رہا ہے صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ صحابہ اسلام جو تھے بازاروں میں بیٹھے ہوئے خدا کی ساتھ سے رات نہیں ہوتے تھے رات نہیں تجارت بڑا بڑی ان کی زندہ وہ تجارت کرتے ہوئے بھی نہ خدا سے رات ہوتے تھے اور نہ ان کی تجارت انہیں اللہ کی یاد سے رات کرتی تھی آج ہم نماز کے اندر اکثری حالات میں میں اپنا پریوار کو کیا کہوں اکثری حالات میں ہمارا حال جو ہوتا ہے کہ نماز میں سب کچھ یاد ہوتا ہے خدا یاد نماز میں سب کچھ یاد ہوتا ہے جس کے لیے نماز پڑھتے ہیں وہ یاد ہیں اللہ جب تک کہا سلاد پھیرا تو خیال آیا کہ گاڑی کیسے پر پڑے پتہ نہیں کس کے سامنے کھڑے کیا کہہ رہے ہیں اسے سنا جس نماز کے متعلق کیا یہ کہا گیا تھا اگر اس طرح کرے نماز کو قائم کرو میری یاد کی اس کی یاد حضور کی تحصیلت ہی نہیں کھڑے ہیں کس کے سامنے کھڑے ہیں کسے سنا رہے ہیں ابھی کیا آتا ہے کہ جب بندہ نماز کرتا ہے ان میں اس دفتہ اور سمجھ وکاس سے نجات کیا کرتا ہے نجات کیا کہتے ہیں سنگوشی اندر ہی اندر بات کی کرنا لیکن یہاں اندر ہی اندر سب کچھ ہوتا ہے کتابیں غلط بہت نمازیں ہماری نماز نہیں رہی اگر نماز ہماری نماز ہوتی ہمارا بازار تھی اسلام سے نقشے پر ہوتا ہماری عدالتیں بھی دین کے ساتھوں پر ہوتی ہمارے بچے بھی دین کے ساتھوں پر ہوتے جن کی نمازیں بن جاتی ہیں ان کی زندگی بن جایا کرتی ہے اور نماز جو ہے وہ پوری کی پوری زندگی سے بنا دینے والی ہے بہرحال نہیں کر رہا تھا کہ انسان عبادت جو ہے وہ صرف نماز ہی میں منحصر نہیں نماز جو ہے وہ عبادات کا سر ہے اپنے آپ کا یا یوں کہیے تو انجن ہے اگر یہ انجن درست ہوگا تو پوری زندگی کے جتنے بھی بچے ہیں وہ ناشرت درست رکھتے ہوں وہ یعنی اب میں معاملات ہوں افداف ہوں ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کے طریقے ہوں کے چلن کے طریقے ہوں وہ ہماری عدالتیں ہوں وہ ہماری حکومتیں ہوں سب کی سب درست ہو جائیں اگر ہماری نمازیں درست ہو جائیں نماز بندے خدا کے درمیان کا ایک تعلق کو کر دیتی ہے جس نماز کے آنے کے ساتھ خدا کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا بہرحال بات ہو جائے گی میں سطح سے کرنا چاہتا ہوں دیکھ تو کرنا تو کو اتنا کرنا چاہیے ہم پہلے ہی عبادت کرتے ہیں اور عبادت میں جہاں نہیں کہ صرف گندگی مسجد کے اندر مومن کی مسجد تمام دنیا اور مومن کی عبادت اس کے گھر کی زندگی بھی عبادت اس کے باہر کی زندگی بھی حفاقت کے روپئے اگر وہ عدالت میں بیٹھا ہے سبزی وہ ایمان والا ہے تو اس کا قلم غیر کے قانون پر نہیں چلے گا خدا کے قانون کے مطابق اس کا قلم چلے گا اگر وہ اگر وہ بازار میں ہے تو بازار میں اس کا توڑ پہلے گاہک کو دیکھنے سے پہلے یا اپنے نفے سے پہلے دیکھنے سے پہلے وہ خدا کے سب کو پہلے دیکھے گا وہ نہ اپنے لیے تولے گا نہ کے لیے گا گا وہ تو خدا کے لیے تولے گا اسی طور پر مزدور جو ہے اس کی مزدوری اپنی ذات کے ذاتی نفع کے لیے نہیں ہوگی وہ پہلے حکم خدا کو دیکھے گا پھر اپنا نفع کمائے گا اسی طور پر جتنی بھی زندگی کے مختلف شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں عبادت ٹھہری ہوئی ہے اور وہ اس کی زندگی بنتی ہے اسی عبادت کے رخ سے جو کہ اس کی زندگی کو اس فل میں ٹھہری ہوئی ہو بارہ میں جب کر رہا تھا جہاں فرمایا انڈیا کا نام جو غلط صحیح اے رب ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اے رب ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں بھائی یا غلط صحیح اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اپنے سے مدد لینا یا یعنی اس تعاونت کا جو طریقہ بتایا چاہے کی یہ کہیں تو کی راہوں پر آؤ تو ہم سے تعاونت کے ہم سے مدد کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے جتنا بنتا بنو گے اتنی ہماری کسایا تمہارے لیے لازم ہو جائیں گی ہم ان پر عطایا کی بارش کریں گے ہم نے تم سے تمہیں اس لیے تو پیدا نہیں کیا تھا کہ ہم تم سے کچھ نفع کمائے ہم نے تو تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا تھا میں سوچتا ہوں ہر پتا سنتے سنم بچتا پر بندگاہ کر سنم میں نے تو مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ ان سے کچھ نفع حاصل کرتا میں نے تو مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ میں ان پر کو دینا چاہتا ہے مخالف دینا چاہتا ہے اپنی سانس کے لائف دینا چاہتا ہے ہر موقع پر دینا چاہتا ہے ہر محل پر دینا چاہتا ہے ہر مقام پر دینا چاہتا ہے جہاں بھی دینا چاہتا ہے اور ہم کے ساتھ دینا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے اپنے تعالیت کے لیے اپنے سے لینے کا جو طریقہ بتایا ہم اسے پورا کر دیں تو اس کی طرف سے اطاعت دروازے کھل جائیں گے دوستوں اب یہ ملکیت کیا ہوگی کہ ہمارے اندر اقلیت پیدا ہو جائے اقلیت کسے کہتے ہیں جی کی حقیقت حقیقت میں انسان کے حق سے ناسی ہے یعنی دوسرے یہ کہ انسان اپنے اندر ناداری کو اپنے نہ ہونے کو اپنی مشکل کو اپنی ذلت کو اپنی ناداری کو اپنے عز کو پہچانے کہ میں ہر حال میں خدا کا بنتا ہوں وہ ساتھ اور اپنے اتنا تیس ڈالے خدا کے آسان کے نیچے اور اللہ کے اللہ کے آسان کے سامنے اپنے لوگ اتنا مٹا دے دیکھیے عرب میں آتا ہے واپس رستے کو کہتے ہیں ایسا بھکتی کا بھکتی کا راستہ جہاں راستے ہوتے ہیں آج کل کے تو جو راستے ہیں وہ حقیقت میں جاتے ہیں آئے بھی یورپ سے یہ جو ہماری سڑکیں بنی انہیں کے طریقے پر تو کیا ان کے دل پتھر کی طرح فلم کی طرح ہوتے ہیں تقریب کے ایسی ہماری سڑکیں بھی بن گئی جیسے وہ کافروں کے دل سب ویسی سڑکیں تھا اور حدیث میں آتا لباس میں لغت میں آتا اب تک اس راہ کو کہیں تو راستہ جو کہ نتی کا تو راستہ جو قدموں کے نیچے پس پس پس پس کر ایسا سننے سے بھی زیادہ بارش ہو جائے دل کو دھونا ہو رہا نہیں تو بندہ وہ ہے جب اپنے ہاتھ اپنے وقت کو مٹا ڈالے اپنی چہروں کو خدا کے آسان سے جس کے اس شوق کو مٹا ڈالے کہ اس کی حقیقت اپنے لوگ کی حقیقت باقی نہ رہے اللہ کے آسان کے سامنے لکھ جانے کا نام ہے اپنے آپ کو مٹا دینا خدا کے آسان کے سامنے تو کسی نے کہا کہ اور یہ بات واپس یہ سر کہاں کی نئی ہوں یا کیسے ہوئی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے سے متا دینا نفس کو ختم کر دینا ہے کیونکہ لوگ ختم نہیں ہوا کرتا اس وقت تک جب تک کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے آسان کا کاریہ نہیں کر دیتا تو آسان کا کاریہ تب ہوتا ہے انسان جب انسان کے دل کے اندر اپنی احتیاط کا ہو جاتا ہے یا اپنے محتاط بنے کو جانتا ہے کہ میں محتاج ہوں خدا کا ہر حال میں ہر حالت میں ہر مقام پر اور جب یہ محتاج ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک تحقیقت پیدا ہو رہی ہے اور اس تحقیقت کا نام ہے حق اس تحقیقت کا نام ہے حق اور سب کہتے ہیں اس احساس کو اس احتیاط کو کہ انسان ہر حالت میں یوں محسوس کرتا ہو کہ مجھ سے زیادہ اللہ کا محتاج یعنی سے تو نیاز ہو جائے تو پیٹ کا نیاز مت ہو جائے اور اس کے ساتھ ایسے تعلق کو جوڑ دے نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے ابھی میں آتا ہے اگر تمہیں ضرورت پڑے نمک کی تو وہ بھی اب اپنے اللہ سے مان لیا کرو اگر دوسری کا سپنا ٹوٹ جائے تبھی سوال یعنی ایسی ضرورت شخصیت تمہارے اندر پیدا ہوتی تو اس کے نتیجے کے طور پر ہاں، تمہارے دلوں کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے جسے کہتے ہیں قیمت ایک دعا کی سیا کیا قیمت ایک دُا ایک سے دعا کے طرف لا سکتے ہیں اور ایک دن دعا کیا کرتا ہے دن اپنی احتیاط کے درجے میں آ کر کے سامنے سب ہو جائے گر دن لائے آئے شوق بڑا ایک معاملہ میرا کوئی میری سلام حاجت کو پورا کر دے میری سدا حاجت کو پورا کر دے سب کی جس انتہائی حقیقت میں خدا کو ماننے کا نام اسے دعا کہتے ہیں حقیقت دعا کہتے ہیں اور یہی حقیقت حقیقت ہے اسی لیے نبی پاک لالت نبی پاک سر سب نے اسی لیے فرمایا یا ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کروایا مختلف دعا جو ہے وہ عبادت کا نام ہے وہ جو ہے وہ عبادت کا بدھ ہے اور ایک حدیث میں سمایا اب دعا ہو عبادت دعا جو ہے اہمیت عبادت ہے دعا اسی سے مانگو گے اسی سے جس کے پاس کچھ سمجھتے ہو جب جب تم اپنی ضرورت کو خدا کے پاس پاؤ گے تو تم اپنے اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے پھیلاؤ گے اور جب تم سمجھتے نہیں کہ اس کی ذات پر ہوتا ہے تو کبھی ایک درد پر جاؤ گے کبھی دوسرے درد پر جاؤ گے دوستوں اس لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ ہر ایک سے منقطع ہو کر خدا کے در پر پڑ جانے کا نام بندگی ہے ہر حال میں اور بندگی صرف پورے طور پر وجود میں کیسے آئے گی کیونکہ جب جیتنے کا بندگی صرف نماز میں منحصر نہیں زندگی چوبیس گھنٹے کی زندگی اب تیت بنتی ہے اس وقت جب کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آتا بندیا ابھی جو کتاب سب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے آپ ہی ہیں جیسے ابھی بھی کا سوال ہے آپ میں بات کو بدی بندہ نہیں کرتا اشارے کو چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سائنوں اب نیت کو کچھ تمام پر ہیں کہ آپ کے منہ کا بندہ خدا کا پیدا نہیں کیا اور قرآن کریم نے جہاں آپ کے بعد ان مقامات کا اشارہ کیا یا تذکرہ کیا یہاں آپ کی بلندیوں بلندیوں کا اور آپ کو نیچے لے جانے کا تذکرہ تھا تو وہاں خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مستفا کے نام سے یاد نہیں یا مستفا کے نام سے یاد نہیں کیا جو کہ آپ مستفا بھی ہیں مستفا ہیں سید الم سلیم کی ہیں خاطم ندیم کی ہیں اس مقام کے ہیں جیسا کہ کہنے والوں نے کہا دعوت خدا کتنا سکتا مت خدا کے پاس سب سے اونچے نہ ندا کا پیدا ہوا ندا کا پیدا ہوگا لیکن خدا سدھانند نے یہاں سچنا کیا ناج پر لے جا رہے ہیں تو جہاں شروع سچنا کرتے ہیں ناج پر لے جانے کا تو وہاں بھی اب بھی جن کا تسکرا ہے رسم کروایا تودھانند افراد اپنے ہی لے لکھنؤ مسلم وہ سات جو کہ راتوں رات لے گئی اپنے آپ بندے محمد اللہ کو کو ابدیت کا تذکرہ وہ جب اوپر جاتے ہیں وہاں بھی یعنی مقام پر جہاں دوسرا کوئی ساتھ نہیں اور خدا کو اس کے خاص بن گئے یعنی حضور احمد شریف بن گیا حضرت محمد مصطفیٰ وسلم ہے تو وہاں بھی اس مقام پر پہنچ کر بھی اللہ خدا تعالیٰ نے دوسرے نام سے یاد نہیں کیا بلکہ آپ کے ہم نے اپنے خاص بندے پر نہیں انہیں ان کو بات ہمیشہ کا کیا اتارا کیا بتایا کیا نہیں کہا کہ کیا کچھ کھولا یا خدا جانے گے ان کے بدلتے ہیں سب کیا حسن محمد تفاش کر جانے کیا کچھ نہیں عطا کیا گیا آپ کا خدا اور آپ جانتے ہیں بہت آپ یہ کر رہا تھا کہ اب بیت اتنا اونچا مقام ہے ہے اب بیت سے اونچا کوئی مقام ہو نہیں سکتا بہت بات میں یہ کر رہا تھا کہ انسان بنتا ہے اب بیت سے جتنا بنتا بن گے اتنا خدا کی نعمتوں سے خدا سے ناراض سے کرتے چلے جاؤ گے اور اس بندگی کے کی راہ پر آنے کا نام اسلام ہے اس بندگی کو تیار کر لینے کا نام خدا کا بننا ہے جس میں بھی اقلیت کی راہ پر آؤ گے تو خدا کی دلوں کے اندر یہ یقین ساحد ہو جائے گا کہ ایک خدا دیکھتا ہے اسی سے ہوتا ہے وہی دیا کرتے ہیں اور اسی سے بنا سکتی ہے جتنا بھی یقین دنوں کے اندر اترے گا اور آواز سے مطلب کیا سب تک محمد کے آواز کے مطابق ہو جائیں گے میں ایک مختصر پریکر میں کر سکتا ہوں میں توجہ سے سن لیجیے ہمارے لگی آواز ابدیت آواز ابدیت بندگی کے عمل وہی ہے ہم جو کہ خدا تک پہنچاتے ہیں تو یہ آواز آمال اصیلت آمال محمد اللہ کا نام ہے اگر محمد کے آمال کو تب جاؤ گے اور حضور کے کسی طریقے کو چھوڑ دو گے نہ تو وہ اقلیت رہے گی نہ وہ خدا تک پہنچانے والا عمل رہے گا نہ دنیا کی خیر بلانے والا عمل رہے گا نہ اس کے ساتھ دنیا ہاتھ کا دلانے والا عمل رہے گا اللہ خبر تعالیٰ نے جس طور کو آتا کو اپنی ساتھ میں منتقل کر دیا وہ وہاں کا دینا اپنی ساتھ سے ساتھ خراب کر دیا اسی طور پر اللہ نے اپنے دینے کا رابطہ سب امت کے آواز سے بتا دیا دل خدا میں کیا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اسی طور پر جنگ سمجھے تو تمہارے دلوں کے اندر وہی تو عید کا نور ہو وہی وہی اللہ کی محبت ہو وہی شخصیت ہو وہی ان ہو وہی خدا کا تعلق ہو جس کا اصل سوتا اور ممتا حضرت محمد مصطفیٰ کی سے آ رہی ہے دل دن یو یہ سات پرسنٹر لاکھ بسن رکھتا ہو تو جب ہمارے محمد لاکھ پرسنٹ کے روپ سے بند ہوتا ہو تو جس دن حضور صاحب ستم کے جب تین والا ہوگا پر آمان حضور احمد ستم کے آمان سے ثابت ہوں گے تو کیا اقدیت جب ہم اس پر ہوں گے پر ہماری ابدیت شامل ہوگی سبھی شامل ہوگی اسی طرح کی اکار کا ہم سب دروازہ کھلے گا خدا کی اطار کا دروازہ جب کھلتا ہے انسان کے اوپر تو پھر اس دنیا میں بھی خدا کرتا ہے اور ان کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے کہ جہاں بھی اللہ نام ہے جب انسان کو ملنے شروع ہوتے ہیں تو یہاں انسان کو ہر دل کی تمام نصیب ہوتی ہے دل کا چین ملا سکتا ہے جو تو نہ تو نہ تو سونے کے تبوں کو ملتا ہے نہ حکومت کے احوالوں میں ملتا ہے نہ تو دولت میں گول سکتے اچھے قروش میں ملتا ہے نہ سامان آواز میں ہوتا ہے دلوں کا اطمینان وہ چین جو ہوتا ہے وہ دلی دلوں کو میسر آیا کرتا ہے جن کے دلوں کے اندر خدا کی مار سب اور محمد سرسم والے رخ کا نصیحت پیدا ہو جاتی ہے ان کے دل اطمینان سے چین سے شراب کر دیتے ہو جایا کرتے ہیں اور وہی دل خدا کی دہتوں کا مقصد بن جاتے ہیں اور خدا کو کی عطایا ان دنوں پر دنیا میں بھی روٹی رہتی ہے دنوں کا چین اور قرار میسر آیا تو جہاں زندگی پاکی کا زندگی اور چین والی زندگی بن جاتی ہے اور پھر خدا کی بے نہایت دے کا دروازہ سنتا ہے کس وقت موت کے موت ہے ایک مومن کے حقیقت میں اتنی بڑی خوشی کا سرانا ہے اور اس چیز کو کسی نے کہا نا اور بڑے ڈسن میں آ کر کہا ہے جب ہمارا لوگ کیا منصوبے جاتا کیسا اچھا دن ہوگا اس میں رانے پہ نکلے اس تباہی کے سب سے نکلے مصیبتوں کے زمانے سے نکلیں گے اور اپنے پیارے کی طرف جائیں گے اپنے جانا کی طرف جائیں گے اپنے خدا سے جا کر ملیں گے کیا ہے تو سمن کا زمانہ ہوگا سبن میں کر رہا تھا کہ وہ متاثر کی بے نہایت کھلنے کے دروازے کا نام ہے تو اس کے بعد جو اطارا سنے گی قبر میں کوئی نعمتیں ملیں گی اگر اس کا ہمیں اندازہ ہو جائے تو میں یہ کہا کروں جانتے میں آج ہم لگے تو کیا ہے کہ کم وقت کم وقت موت آئے گی اللہ نے سے جان لیں گے اور سب سے میں ڈاکٹر کا کہا دیکھو ہم نے چاہتا ہے کر یہ بات سر کا بنگار ہو جائے چاہتے ہیں جسے محبت ہے جو آتا ہے بخاری وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ جس وقت قبر میں بندہ رکھا جائے گا مسلمان جب خبر میں رکھا جاتا تو اس سے پہلے تو تم سوال ہے کہ تیرا سبق کون اور تیرا دین کون سا اور تیسری بات اس سے حبیر احمد صلاحم کی شدید مبارک ان کے سامنے کی جائے اور پوچھا جائے کہ اس کے متعلق تیرا کیا ہے میں تو کہوں کہ مرنا ہے نصیب ہو جائے تو ہم اسی کے لیے مسجد بحرو کی قسم کاری کو دیتے ہی تیرے عربت کو دکھائی دے گا تو روز جو ہے حقیقت میں نعمتوں سے مسوں سے دروازے کا نام ہے ہم نے آخری آسما بنا کے ہائے مر جائیں مر جائیں گے گھر جائیں گے کیا ہو جو یہ اپنا سب ٹھکانا اب ہم پہنچ جائیں کہوں کہ دروازے کا نام کیا ہے اسی لیے صحابت کا آپ دیکھیں کہ سب تیر لگتا ہے یہ سہادت جگنے ہیں تیر لگا اختیار بناؤ سے نکلا خود سے کے کھا ہے نے کہا مارنے والے نے کہ یہ تو وہ وقت ہے جس میں جھوٹا ہی جھوٹ نہیں بولتا اس نے کیا کر کیا کیا یہ تو سڑک کا ختم ہو گیا یہ کہتا ہے کیا کی قتل کامیاب ہو گیا کہنے والوں نے کہا کہ ارے بدلے کیوں نہیں جانتا یہ تو اسی لوگ کے دروازے کو تمام لوگ سب چکاتے رہتے کس وقت کھلے گا کس قسمت خدا سے جا کر ملیں گے کس وقت کے لیے سات کر سکتے جا کر بلاتا ہے صحابہ کہتے ہیں آزاد میں آتا جب میں سمان کا آپ کی وقت آتا تو خوشی سے نبے سال کی عمر تو صحابہ کہتے ہیں جیسے جوان ہو کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں نہ وہ نادا دیا ہوا ہے اور پکار رہے ہیں اب جنگ تو سخت تھا سنا نیلا واضح جنگ جو ہے بس نیٹوں کے نیٹوں کے انعام کے نیچے نیٹوں کی انی کے نیچے ہے اور پھر فرماتے ہیں آہستہ محمدہ کتنا اچھا دن ہوگا کہ ہم اپنے ساتھیوں سے جان ملیں گے محمد سے اور ان کے دوستوں سے جان ملیں گے جب یقین تھا جب کی جنگ ہو رہی ہے ایک آتا ہے صحابی اور حضرت امریکہ جو کہ امیر لکشن ہے ان سے کہتا ہے کہ اے کوئی پیغام ہے کیسا پیغام کہ میں جا رہا ہوں اگر میں یہ ساتھ کروں ہوں کوئی پیغام پہنچانا ہو تو میں پہنچا دوں وہ کہتے ہیں کہ اور تو کوئی پیغام نہیں جو پاک کو تم کا خلاف کہہ دینا اور تم کہہ دینا اللہ آپ کو امت کی طرف سے بہترین جگہ ہے آپ نے امت سے بعد تمام بہت ہو سکتی ہے تو یعنی موت کے ساتھ ایک خاص نہیں ہو کا زمانہ ہے وہاں سب کا زمانہ ہے وہ کس پر ملے گا پر یعنی قبر کی راہتے ہیں کی راہ حشر تو پچاس ہزار سال چار ہے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے صبح کی دو رقم یا اکثر چار رقم کے برابر ہوگا اور ختم نہیں ہوگا حساب کتاب ختم ہو جائے گا اور جس کو جنت کو حکم دیا جائے گا جنت میں کام لے گا تو گا حساب کتاب نہیں ہوا کسی نے کہا نا آئے جب ہمارا تمام کر میں ہمیں تماشا بھی ہے رات سمان بدلتے ہو لاکھ آپ سات کام میں ہو کر گزر گئے ہم تاکہ انتظار شہر دیکھتے رہے دیکھو کیا ہوگا کیا نہیں جو جن کا یقین جن کا ایمان ان کا تعلق خدا کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے جو اقدیت والے ہوتے ہیں یعنی انہیں اقدیت کے سوالات کا پورا پتہ موت کے ساتھ کھلے گا کہ اقدیت کیا تھی اب اس کے ساتھ دوسری بات پھر ہے سرا وہ سرا پندرہ سو سات کی منزل ہے لیکن جو یہاں اکثیت والے ہمارے فتح علاقیہ والے حال یہ ہوگا جیسے ایک بجلی کون سی ہے ادھر کون سی اور ادھر کون سی دس ادھر کون سی ادھر کون سی ادھر تک کنارے پر ہوں گے دوسرے تک پہنچ جائیں گے اور پھر جب جنت میں پہنچیں گے تو جنت کی نعمتوں کا کیا تذکرہ کیا جائے اور جس کے تذکرے قرآن میں بار بار کیے سوتوں کی صورتیں جنت کے تذکروں میں ہے جنت آج کا ہمیں سب اتنا سمجھے نا جن جھون پہ لگا جنت ہے جنت جھون جون پہ نہیں ہے جنت خدا بے نہایت اطارا کے محل کا نام دیتے ہے جہاں خدا کے دور اور انسان کے بعد اپنی شان کے بعد لوگوں کو دیں گے اور کوئی حالت دیں گے اور جانی یعنی، بے ادب نہ ہو تو کہوں اللہ نے اپنے حوصلے میں پالیں گے لوگوں کو دینے کا جتنا دینا چاہیں گے دائیں سے بھی سارا جی، تو جو کہہ دیا غلط سیاح ہاں تک کہیں ہم سکوں غلط سیاح ہاں تک ہوں جو بھی تمہاری چاہت ہو وہاں ملے گی جو بھی بھائیوں کو دیا جائے گا وہ لگائیں گا مزید اور ہمارے پاس اس کی لاگت جنت کا معمولی کتاب دیکھیے سات بندی ہو جائے گی بہرحال آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں جنت میں اپنے حدیث میں دیکھ سکتے ہیں کہ جنت کیا ہے آج تو ایک وجہ آواز پر نہ پڑھنے کی یہ بھی ہو گئی کہ دنیا کا مناسب تو دکھائی دے جاتے ہیں اگر صبح سے شام تک محنت کروں گا پچاس روپئے مل جائیں گے اگر دو روپئے پڑھ لوں گا تو کیا ملے گا یہ پتہ نہیں جنت ملے گی کیسی ملے گی یہاں ہمارے یہاں ایک شادی میں محاورہ شادی کے متعلق ہے کہ بابوں کو آسان ہے تب تک گران یعنی شادی تو آسان ہے لیکن اس کے جو انتظامات ہوتے ہیں نا یہ بڑی اور یہ ہوتی ہے ایک پوری مصیبت ہوتی کہاں تک پوری کی جائے اب جہاں کی ایک عورت کے لیے کیا کیا ہم سب پٹرول نہیں کرتے تو جنت میں جو جنت میں ملیں گی ہنروں بہتر ہنروں سے لے کر پچیس لاکھ فیصد اوپر نصیبت اور پھر ایک دور ایسی نکل کہ ایک دور پر ستر ستر جوڑے ہیں اور ستر جوڑوں میں ایک ایک ایسا آنا سے آنا کہ ابھی جنتی اگلا جنتی کی بھی اگر اپنی جنت کے گھر کا پلوا دنیا پر سارت کرتے تو دنیا کی تمام مالیات ہمارے سدر کی مالیات اور تمام ملک کی مالیات اور تمام دنیا کی اس پندرہ کی قیمت ادا نہیں اگر جنت کی ایک اپنی اور انگلی کو دنیا پر گرم کرتے تو سورج اس کے سامنے دکھائی سورج ماتی ہوئی ہے تو وہ اور اندازہ ہو وہاں کی نعمتوں سے میں کہہ رہا تھا ستر چھوڑو اور ستر جوڑوں میں بھی نوعیت یہ کہ اس کا جسم دکھائی دے اور اس کے جسم کے اندر کا بوٹا دکھائی دے اور جو اس کے دل کے اندر خان کے محبت کی لہر سے لہر اس کی دکھائی لگا آئے تو ہم نے جنگت کو ایسے سمجھ لیا یہاں تو بس جو تھوڑی سی چیز ہوتی ہے اس کے لیے بچتے ہیں میں تو یوں کہوں کہ مومن کو سوچے یہ اللہ کی عطایا کا محل ہے اور جو مومن کو جنت کی طلب کرتا تو جنت کے لیے طلب نہیں کرتا وہ اپنے رب کی عطا سمجھ کر طلب کرتا ہے میرا رب ان کو جنت دیتا ہے کیوں پورا مانگی وہ خدا کا تھا وہی مقصود کے درجے میں جنگ کو پہلا درجہ نہیں دیتا پہلا درجہ خدا کی ذات ہے لیکن خدا کی چیز عطا ہے اگر آپ کا محبوب آپ کو کی بھی کوئی چیز دے دے تو کسی نے کہا اگر ہم سب کو اگر پوری ہاتھ سے کر رہے کا ہم کی خاص کو چار سے زیادہ روپیہ لگتا ہے اور یہ اللہ ہوگا کے ہاتھ سے ہمیں جنت کی نئے ملیں تو یہ ہمیں پیاری معلوم نہیں ہوگی ہم جنت کی نعمتوں سے اس کی یہ ہیں ہیں یہ ہمارے رب کیا تھا اور یہ ہمارے رب سے ملنے کے پاکستان کا نام کر اللہ اللہ خبر تعالیٰ سے ملنے کے پاکستان کے نام کا پاکستان کا نام چاہیے تھا یعنی جہاں اللہ ملیں گے اس کا نام چل تو ہم سہولت خدا کے تعلیم اب خدا کو لینے کے لیے وہ جنت ملے گی میں آپ کو کہا تھا کہ یہ تمام چیزیں کیسے ملیں گی جنت ملے گی کی نعمتیں ملے گی خدا کا دیدار ملے گا یہ سب کچھ کو ملے گا یہ سی زندگی میں تمہاری بلوک سے لے کر خبر سکتی ہے الگ انتہا اب بھی اور خدا کے یقین کے ساتھ ایک آواز کے ساتھ دیں تو اب آباد کی زندگی بن جائے گی اللہ ہمیں جو کہ ہم حق کو ادا کریں یہ پہلے جاننے کی کوشش کریں کہ افریقت ہوتی کیا ہے اور پھر تمام اسلام کے ساتھ کیونکہ اللہ کا خبر بتا رہے ہیں بار بار قرآن میں تقریباً سات مقامات سب کیا آتا ہے کہ مخلصین اللہ الدین اللہ کے لیے دین کو اور زندگی کو خالص کر کے اس کے لیے زندگی کو گزارے اور پوری پوری ہماری زندگی خدا کے لیے ہو اب ہم میں آئے بندے بنے خدا کے جب خدا کے بندے بنیں گے تو خدا کی کتایا ہم سب سنیں گی یہ زندگی کی بچ جائے گی اور ہم کے ساتھ پوری زندگی بن جائے گی اللہ ہم سب کو اپنا بچہ بنائے اور کے بندے کی فرمائے اور تمہارے دماغ پر ہمارا آسان نہ ہے آپ نے زمین کے طور پر دو چار لفظ رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں دوست مومن سے ہوتا ہے اس سے مطلب کہتا ہے ابھی لال مومن بہت میرا ہی مہمان جس کو سے ہی سادی والا کے لفظ الفاظ ہیں لال مومن بہت حق جو حصہ جو نہ تمہارے حصہ جو سننے تو کون سوال نقصان دارہ اب تک تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی اسی خیال ہونا چاہے تو اپنے لیے چاہتا ہے تو اب اردو انسانوں کے لیے خیال کرنا چاہے تو اپنے لیے چاہتا ہے سمت کم جب اقلیت کی زندگی ہم اپنے لیے چاہیں کہ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا کے زندہ رکھے اور اقلیت ہی کے رخ پر ہمارا خاتمہ کروائے اور ہمارا کڑھائی انسان سے دنیا کا خاتمہ ہو جائے ہم اقلیت کی راہ کو سیکھیں اقلیت کی راہ پر چلیں اور اقلیت والے بنے ہاں جی، یہ ہمارا مقصود ہو تو اس درجے میں ضروری چیز ایک اہمیت اس کی یہ ہے کہ جہاں اپنے لیے خیر کو چاہتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی خیر کرتا ہے اور تمام مسلمان جتنے بھی لاحق مسلمان بہت مدد فراہٹ بھائی ہیں تو سب کا بھائی بھائی ہیں تو آپ آپ بازاروں میں چلتے ہوئے دکانوں میں بیٹھے ہوئے اور عدالتوں میں بیٹھے ہوئے دفاتر میں بیٹھے ہوئے اور اسی طور پر گزرگاہوں میں اور میلوں میں اور سڑکوں پر اور کھیتوں میں ایسے اپنے ہزاروں مسلمان بھائیوں کو پائیں گے جن آج کرنے کے لفظ آتے آ نہیں کرتا اپنی سے دیکھا اور ریکاڑتا کو سکتا سفر میں میں کلے پر تھا تبدیلی قلعے پر ایک ایک مسلمان تک پانچ پانچ دس دس منٹ کے وقت میں دو سو تین تین آدمی آتے ہیں جاتے ہیں نکلنا نہیں اور سمجھے کہ جانا نکل کر دیکھیے تو پتہ چلے گا اور ضرورت اس کی ایک جگہ لطیفے کے طور پر ایک ایک جگہ ہم پہنچے جا گیارہ چار کروڑ کا ایک علاقہ ہے ہاں، بات بھی جانا رہے تو ہاتھ کی طرف جا رہے تھے تو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کے دوسرے میں نے ساتھی وہاں سے لیے تو ہمارے ساتھ تھے کہ ایک ساتھ سے وہ چڑھے موٹر میں سوار ہوئے بس کر تو ان سے انہوں نے کہا کہ بھائی کلو تو سوار کے لیے پڑھ لو تو پڑھتا ہے کرنا پڑا انہوں نے لال ڈال سنگ لال لال سنگل سنگ محمد صاف محمد ایک بچی لیا یعنی تمام اس کے گھر سب لگائیں گے اس نے صاف بھی کر دیا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ پاک تم نے کہاں سے لگا لیا عربی میں تو پاک کا لگ نے پاکستانی بنا یعنی سجاو نے پاکستان بنایا ہے تو وہ یعنی نہیں چاہیں گے پاکستانی کرنا جب پاکستانی کرنا بھی جب شروع ہو گیا تو سے ہم نے تو کہا کہ بھائی ہم نے تو وہی کرنا پڑنا ہے جب تم محمد نے بتایا ہم تو پاکستانی کرنا نہیں پڑنا تو کبھی تو جہاں یہ ملک ہے تو یقین کی اور لوگ نہیں ضرور سمجھے اور لوگ سمجھ پاتے کم کا سلام نہیں کرتے ملنگ ہوتے ہیں سمجھ پاتے کم لیتے نہیں اور ہمارے لوگ کو جب سیکھتے ہیں تو ہماری تو مثال ہوتی ہے فقیروں کی بدل کر فقیروں کا ہم دیش کا لال سماچار والوں میں بس دیکھتے ہیں جو بھی ملتے تو فقیر کے پاس پڑھے فقیر سے بات ہوئی اب کتنی کوشش پندرہ بیس منٹ اس پر کوشش کی گئی کہ کرنا پڑے میں کرنا نہیں سکتا آپ کا انتظار تو نہیں کرنا دو حق نہیں وہ حق نہیں بس یہی ہے اس کی نماز بھی اس کلمہ بھی اس کی نماز کا پور ایک بار ملے ساتھ ہمارے ساتھ پکی تو نکلے ہمارے ساتھ اور کی ستر سال سے کمی نہیں ہے تو میں تو یعنی تو ہمیں نہیں ہوتا لیکن تو میں نے اپنے طور سے بہت کیا اللہ کے بندے کو کلمہ میں تھا اس پر ہمارے ساتھیوں نے کچھ آدھا آدھا گھنٹہ لگایا کرنے کے پر چل جائے اور مسلمان نہیں آئے انہوں نے کہا اللہ کے بندے لوگوں کو خلافت کا سرساد ہے